ابلیس کا اعلان بغاوت اور اس کا سبب قرآن مجید کے متذکرہ بالا ساتو مقامات پر جملہ ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لینے کے ذکر کے معن بعد الفاظ وارد ہوئے ہیں اللہ ابلیس اور پھر مختلف مقامات پر مختلف الفاظ ملتے ہیں جیسے سورت البقرہ میں ابا وستقبر وکان من القافرین سورت العراف میں لم من الساجدین سورت الحجر میں ابا ان یکون مع الساجدین سورہ بنی اسرائیل میں قال لمن سورہ سورہ میں میں من الجن ففسق عن ربه صرف ابا اور سورہ سعد میں استقبر من الكافرین گویا سورت البقرہ میں سورہ طاحہ اور سورہ سعد میں وارث شدہ الفاظ جمع کر دیے گئے ہیں یہاں اس سوال کے دو جواب ممکن ہے جب حکم سجدہ فرشتوں کو دیا گیا تو ازازل نامی جن اس کا مخاطب کیسے قرار پایا یعنی ایک یہ کہ حکم الہی اس جدول آدمہ فرشتوں اور جنات دونوں کو تھا لیکن ذکر برسبیل تغلیب تکلیف صرف فرشتوں کا کیا گیا اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اپنے علم اور زہد و طاعت کی بنا پر ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل ہو گیا تھا واللہ عالم البتہ اصل لائق توجہ عمر یہ ہے کہ خود ابلیس نے اپنے انکار و بغاوت کا سبب کیا بیان کیا صورت البقرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صورت العراف میں اس کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ انا خیر منہ خلق تنی نار و خلق من تین آیت بارہ صورت الحجر میں یہ قول وارد ہوا قال لم اکن لأسجد لبشر من صلصال من خلق مسنون آیت نمبر بتیس سورہ بنی اسرائیل میں وارد شدہ الفاظ پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں یعنی تینا سورہ اور سورہ توحا میں بھی اس کا کوئی قول مذکور نہیں البتہ سورہ سعود میں دوبارہ ہی وہی الفاظ وارد ہوئے ہیں جو سورت العراف میں ہوئے تھے یعنی انا خیر خلقتنی من نار و من تین آیت نمبر بارہ اس پوری تفصیل کے بیان سے غرض یہ ہے کہ یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جائے کہ ابلیس کی بغاوت کا اصل سبب یہ تھا کہ اس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کا صرف وہ حیوانی پہلو تھا جو خاکی الاصل ہونے کے ناطے مرتبہ مقام کے اعتبار سے ناری الاصل جنات کے مقابلے میں کم تر تھا اور یہ اس لیے کہ چونکہ ابلیس کا تعلق بھی حیوان انسان کی مانند عالم خلق سے تھا لہٰذا حیوان انسان سے تو وہ بخوبی واقف تھا لیکن روح آدم علیہ السلام کا تعلق چونکہ عالم امر اور اس کے بھی طبقہ اعلیٰ میں سے تھا جس تک جنات کے علم و ادراک کی رسائی ہی نہیں تھی لہٰذا وہ اس سے ناواقف اور محجوب محض تھے جبکہ آدم علیہ السلام کے عز و شرف کی اصل بنیاد اور انہیں خلافت عرضی کا اہل اور مسجود ملائکہ بنانے والی اصل شہی وہ روح ربانی تھی جو ان کے حیوانی جسد میں پھونکی گئی اور جسے خالق کائنات نے اپنی ذات کی جانب منصوب کیا بفہوائے فَإِذَا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سورة الحجر آیت نمبر انتیس اور سورہ سعود آیت نمبر بہتر گویا ابلیس کی گمراہی اور بغاوت کا اصل سبب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی مرکب شخصیت جو دو اجزاء کے جمع ہونے سے وجود میں آئی تھی یعنی ایک حیوانی وجود جس کا تعلق عالم خلق سے تھا اور دوسرے روحانی وجود جس کا تعلق عالم امر سے تھا ان میں سے حیوانی وجود تو اس کے سامنے تھا لیکن روحانی وجود سے وہ محجوب تھا اور غالباً یہی حقیقت ہے جس کی جانب اشارہ ہوا ہے اس فرمان الہی میں کہ خلق ہوں میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کی سادہ ترین تعبیر شیخ سازی کے اس شعر میں ہے آدمی زیادہ طرف معجون از از فرشتہ سرشتہ وز حیوان از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اور آئینی ہی یہی سبب ہے عہد حاضر کی اس عالمی ضلالت و شیطنت کا جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر اور انداز فکر کے غلبہ اصطلاح کی بنا پر پورے عالمی انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور جسے دو آتشہ یا سہ آتشہ ہی نہیں صد آتشہ کر دیا ہے نظریہ ارتقا کی جملہ سائنسی تعبیرات نے جن کا حاصل یہ ہے کہ انسان بس نسبتاً زیادہ ارتقا یافتہ حیوان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اس لیے کہ ٹھیک ہی کے مانند علوم طبعی فزیکل سائنسز بھی روح اور روحانیت سے محجوب ہونے کے باعث انسان کے صرف حیوانی وجود ہی سے بحث کر سکتے ہیں رہے عالم امر کے معاملات یا بالفاظ دیگر ماں بعد طبیت تو وہ ان کے دائرے تحقیق و تختیش سے خارج اور ماورہ ہے بہرحال اسی یک رخ علم نے اس یک رخ اور خالص مادہ پرستانہ فکر یعنی سائنٹزم کو جنم دیا جس سے موجودہ یک چشمی تہذیب وجود میں آئی ہے جو خالص مادہ پرستانہ نقطۂ نظر پر مبنی اور روح اور روحانیت سے بے گانا ہو نابلد محض ہے اور جو آج نو انسانی کی عظیم اکثریت میں اس درجہ گہرائی اور گیرائی کے ساتھ نفوذ کر چکی ہے کہ مشرق و مغرب کے عوام الناس ہی نہیں حاضر کے بیشتر مسلم اسکالر اور دانشور حتیٰ کی دائیان تحریک اسلامی بھی روح کے آزاد اور جداگانہ تشخص و وجود سے منکر ہے اور اسے صرف حیات یا زندگی یا جان کے مترادف خیال کرتے ہیں فوا حسرتا ویا اصفا ابلیس کی انسان دشمنی اور مارکے خیر و شر قرآن حکیم میں سات مقام پر دہرائے جانے والے قصے آدم و ابلیس کا آخری حصہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے عالم انسانیت میں خیر و شر اور حق و باطل کے مابین جو کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستفوی سے شرار بولہبی بھی کے انداز میں جاری ہے اس کے ایک اہم عامل کی نشاندہی ہوتی ہے یعنی ابلیس لعین کی آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت سے بغض و عداوت اور اس کی بنا پر انسانوں کے اغوا اور اضلال میں ایک طاقتور غیر مرئی قوت کی کار فرمائی ابلیس لعین نے اپنی بغاوت اور سرکشی پر رائندہ درگاہ حق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر کے قیامت تک دراز کیے جانے کی درخواست کی جو منظور ہو گئی تب اس نے نہایت متکبرانہ اور متحدانہ انداز میں آدم علیہ السلام اور اس کی ضروریت کے خلاف اپنی عداوت کا برملہ اظہار اور دائمی جنگ کا کھلا اعلان کر دیا چنانچہ سات مقامات میں سے تین پر تو اس بغض و عداوت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے جیسے صورت البقرہ میں وکل نمبر 36 کے الفاظ میں نمبر دو سورہ تاہا میں ابتدان فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک آیت نمبر 117 کے الفاظ میں اور بعد ازاں بالکل سورة البقرہ میں وارد شدہ الفاظ سے مماثل الفاظ میں یعنی قالہ بتا منہا جمیعا بعدکم لبعد عدو آیت نمبر اور نمبر تین سورہ کہف میں ذریت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے شکوے کے انداز میں کہ و کی و ہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا آیت نمبر پچاس البتہ بقیہ مقامات پر شیطانی لئین کی جانب سے بھرپور چیلنج کے انداز میں کھلی جنگ کا اعلان سامنے آتا ہے جیسے نمبر ایک سورہ بنی اسرائیل میں ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا آیت نمبر باسٹھ کے الفاظ میں نمبر دو سورہ سعود میں قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین آیت نمبر بیاسی تا تریاسی کے الفاظ میں اور نمبر تین سورة الحجر میں قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین آیت نمبر انتالیس تا چالیس کے الفاظ میں اور سب سے زیادہ مفصل سورة العراف میں قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن وعن أيمانهم شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين آیت نمبر سولہ تا سترہ کے الفاظ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی شخصیت کے داخلی محاذ پر تو جو مرکے خیر و شر برپا ہوتا ہے اس کی اساس اس کے اپنے وجود کے دو اجزائے ترکیبی ہیں یعنی ایک جانب اس کا وجود حیوانی جو اپنے ان خالص جبلی تقاضوں انسٹنکٹس اور شہوانی امنگوں کے زیر اثر اسے شر اور سو کی جانب کھینچتا ہے جنہیں صرف اپنی تسکین ہی سے گرز ہوتی ہے قطع نظر اس سے کہ اس کے ذرائع جائز ہو یا ناجائز بفہوائے ان بسو سورہ یوسف آیت نمبر ترپن تو دوسری جانب وہ روح ہے جو اسے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے کے انداز میں برائی سے روکتی ہے اور اس پر ملامت کرتی ہے چنانچہ اس حال میں نفس اللوامہ کہلاتی ہے اور اس کے برعکس خیر کی جانب راغب کرتی ہے لیکن خارجی محاذ پر جو اصل ہنگامہ کشاکش اور گرمی ستیز خیر و شر کے مابین انسانی معاشرے میں برپا ہے اس کے ضمن میں دو دو دائیان خیر ہیں تو دو دو ہی دائیان شر بھی موجود ہے ایک ایک مرئی اور محسوس و مشہود یعنی خود انسانوں ہی میں سے دائیان الخیر اور دائیان الاشر اور ایک ایک غیر مرئی یعنی ایک جانب ملائکہ جو نیکوکاروں کی تقویت کے موجب بنتے ہیں اور دوسری جانب ابلی لعین اور اس کی ضروریت سلبی و معنوی جو شیاطین کا رول اختیار کر کے انسانوں کی گمراہی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں چنانچہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی حیات دنیاوی کو اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے اور اس لیے لیے اسے اس رزم گاہ خیر و شر میں درمیان کے انداز میں داخل کر دیا ہے لہٰذا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی لگا دیا ہے تاکہ انسان اس کی تمام تر تحریص و ترغیب شر اور جملہ وسوس اندازیوں کے توحید نظری و عملی کی سرات مستقیم پر ثابت قدم رہ کر اپنی شرف انسانیت کا ثبوت فراہم کرے ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کی ضروریت سلبی و مانوی کو انسانوں کے مقابلے میں ایک سہولت تو یہ حاصل ہے کہ وہ غیر مرئی ہونے کی بنا پر انسان پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے انہو یراکم ہوا من حیث لا ترونہم سورة العراق آیت نمبر اور دوسری وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجردم یعنی شیطان انسان کے وجود میں خون کے مانند گردش کرتا ہے اب خواہ اسے ایک استعارے پر محمول کر لیا جائے یعنی اس سے یہ مراد لی جائے کہ چونکہ ان شیاطین جن کو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کی صلاحیت حاصل ہے یوسوس فی صدور الناس سورة الناس آیت نمبر پانچ جس سے وہ انسانی شہوات میں اشتعال پیدا کرتے ہیں جس کا اثر انسان کے پورے وجود پر مترتب ہوتا ہے تو گویا وہ اس طرح انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتے ہیں خواہ ظاہری لفظی معنی پر محمول کر لیا جائے نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا واضح رہے کہ اپنی مادہ تخلیق یعنی آگ کے لطیف ہونے کے بنا پر جیسے جنات مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح ان کا کسی دوسرے ٹھوس جسم میں حلول یا سرایت کر جانا بھی بعید از قیاس نہیں ہے اس کے مقابل ہے وہ تحفظ اور ضمانت جو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے اثر و نفوذ کے خلاف انسانوں کو عطا کی ہے یعنی جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندے بن جائیں ان پر شیاطین کا کوئی داؤ یا وار کارگر نہیں ہو سکتا بلکہ انسانوں میں سے صرف وہ لوگ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں جو خود اپنی داخلی شخصیت کے محاذ پر روح ربانی کی بجائے نفس امارہ کی اطاعت و اتباع کی روش اختیار کر چکے ہوں جیسے کہ صورت الحجر میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں ابلی سے کہہ دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الخین آیت نمبر 42 سورہ بنی اسرائیل کی آیت پینسٹھ میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے مزید برآں دو بار یہ بھی مذکور ہے کہ خود شیاطین لعین نے بھی آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ کے ان مخلص بندوں پر جو اپنے اخلاص للہ کے قبول کیے جانے کی بنا پر مخلص ہو جائیں گے میرا کوئی دعو یا وار کارگر نہیں ہوگا سورہ سعد آیت نمبر 83 اور سورت الحجر آیت نمبر 40 نسل انسانی کی تاریخ میں جب تک انفرادیت کا پلڈہ اجتماعیت پر بھاری رہا خیر و شر کی یہ کشاکش بھی افراد ہی کے داخلی اور خارجی محاذوں پر جاری رہی لیکن اب سے دو ڈھائی سو برس قبل جب ایک جانب انسان میں خود شناسی و خود نگری یعنی اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا دوسری جانب مشینوں کی نے صنعتی انقلاب کی بیل ڈالی اور تیسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں برق رفتار ترقی کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں آج یہ صورت ہے کہ بقول علامہ اقبال عروج آدمی خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کامل نہ بن جائے وہ شیطان لین نے بھی اپنی عظیم منصوبہ بندی کے ساتھ انسانوں ہی میں سے اپنے ہتھیائے ہوئے ایجنٹوں کے ذریعے سماجی معاشی اور سیاسی تینوں میدانوں میں بے اعتدالی بے راہ روی اور فکری و عملی گمراہی کی صورت میں شرک اثر و نفوذ حیاتی اجتماعی کے دور دراز گوشوں تک پہنچا دیا چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت عالم انسانیت میں کون سیاہی گھوڑ رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں مزداد جو شخصیت ہر نو کے شر اور بدی کا زہر گھولنے کی سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہے وہ کی ہے جسے مذہبی لٹریچر میں لوسیفر کا نام دیا گیا ہے اور جس کے ضمن میں حال ہی میں ولیم گائیکر نے اپنی تہلکہ کا آمیز تعلیف ان دا گیم میں یہ چشم کشا انکشافات کیے ہیں کہ اس نے انسانوں میں اپنی شیطنت کا جال اولاً سوا دو سو برس قبل آرڈر آف داٹی کے ذریعے پھیلایا پھر فری میزونری اور اس طرح کی دوسری تنظیموں کے ذریعے آگے بڑھایا اور بالآخر اب سے سو سال قبل ایلڈرز آف دا زیون کے حوالے کر دیا جنہوں نے پہلے صرف باس وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس کے ذریعے اپنے مقاصد اعلان بل انیس سو سترہ عیسوی اور قیام اسرائیل انیس سو اڑتالیس عیسوی حاصل کیے لیکن اب پوری عیسائی دنیا کو اپنے فترہ کا نخشیر بنا کر نیو ورلڈ آرڈر کے عنوان سے پورے کرے عرضی پر بے حیائی و فحاشی کفر و معصیت اور شر و شیطنت کے فیصلہ کن غلبے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران آیت نمبر چون کے مصداق آخری فتح حق و صداقت ہی کی ہوگی اور خیر و شر کے مابین ہونے والے اس آخری عظیم مارکے میں جس کا نام بائبل میں ارم گیڈون اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الملحمت العظما ہے اور جس کی کوئی جھلک علامہ اقبال نے بھی دیکھ لی تھی جب انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اس میں بالآخر جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کا زہوقا سورہ بنی اسرائیل آیت اکاسی کے حق ہی غالب آئے گا